اولاد کی تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح شام اس کو کچھ الفاظ سنائے جاتے رہیں یعنی اگر صرف الفاظ کی صورت میں اس سے کچھ کہا جاتا رہے تو اس کا نام تربیت نہیں ہے تربیت کے لیے ضروری ہے کہ گھر کا ماحول اس کے مطابق ہو یعنی باپ اور ماں کو خود بھی اسی طرح رہنا پڑے گا جیسا کہ وہ بچوں کو رکھنا چاہتے ہیں اور پورے گھر کے ماحول کو ویسی بنانا پڑے گا مثال کے طور پر آپ بچے سے الفاظ میں یہ کہیں کہ دیکھو سب سے بڑی چیز آخرت ہے اور سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے لیکن گھر کے اندر رات دن چرچا ہو دنیوی چیزوں کا یعنی گھر میں اگر رات دن جو عملی چرچا ہے جو عملی فضا ہے جو حقیقی ماحول ہے گھر کے اندر وہ تو یہ ہے کہ سب سے اہم چیز دنیا کی چیزیں ہیں اور زبانی طور پر کسی وقت آپ بچے کو یہ کہیں کہ سب سے بڑی چیز آخرت ہے تو یہ اس کا نام تربیت نہیں ہے یہ تو ایک مذاق ہے تو جس بات کی آپ تربیت دینے جا رہے ہیں الفاظ میں اسی قسم کا ماحول اسی قسم کی فضا گھر کے اندر ہونی چاہیے تبھی وہ تربیت کارگر ہو سکتی ہے